کوئی دیتا ہے در دل پہ مسلسل آواز اور پھر اپنے ہی آواز سے گھبراتا ہے اپنے بدلے ہوئے انداز کا احساس نہیں میرے بہکے ہوئے انداز سے گھبراتا ہے کوئی دیتا ہے در دل پہ مسلسل آواز اور پھر اپنی ہی آواز سے گھبراتا ہے اپنے بدلے ہوئے انداز کا احساس نہیں میرے بہکے ہوئے انداز سے گھبراتا ہے ساز اٹھایا ہے کہ موسم کا تقاضا تھا یہی ساز اٹھایا ہے کہ موسم کا تقاضا تھا یہی کانپتا ہاتھ مگر ساز سے گھبراتا ہے راز کو ہے کسی ہم راز کی مدت سے تلاش اور دل صحبت ہمراز سے گھبراتا ہے ساز اٹھایا ہے کہ موسم کا تقاضا تھا یہی کانپتا ہاتھ مگر ساز سے گھبراتا ہے راز کو ہے کسی ہمراز کی مدت سے تلاش اور دل صحبت ہمراز سے گھبراتا ہے شوق یہ ہے کہ اڑے وہ تو زمیں ساتھ اڑے شوق یہ ہے کہ اڑے وہ تو زمیں ساتھ اڑے حوصلہ یہ ہے کہ پرواز سے گھبراتا ہے شوق یہ ہے کہ اڑے وہ تو زمیں ساتھ اڑے حوصلہ یہ ہے کہ پرواز سے گھبراتا ہے تیری تقدیر میں آسائش انجام نہیں تیری تقدیر میں آسائش انجام نہیں ہے کہ تو شورش آغاز سے گھبراتا ہے شوق یہ ہے کہ اڑے وہ تو زمیں ساتھ اڑے حوصلہ یہ ہے کہ پرواز سے گھبراتا ہے تیری تقدیر میں آسائش انجام نہیں ہے کہ تو شورش آغاز سے گھبراتا ہے ذہن کے واسطے سانچے تو نہ ڈھالے گی حیات ذہن کو آپ ہی ہر سانچے میں ڈھلنا ہوگا ذہن کے واسطے سانچے تو نہ ڈھالے گی حیات ذہن کو آپ ہی ہر سانچے میں ڈھلنا ہوگا کبھی آگے کبھی پیچھے کوئی رفتار ہے یہ ذہن کے واسطے سانچے تو نہ ڈھالے گی حیات ذہن کو آپ ہی ہر سانچے میں ڈھلنا ہوگا کبھی آگے کبھی پیچھے کوئی رفتار ہے یہ ہم کو رفتار کا آہنگ بدلنا ہوگا کبھی آگے کبھی پیچھے کوئی رفتار ہے یہ ہم کو رفتار کا آہنگ بدلنا ہوگا یہ بھی جلنا کوئی جلنا ہے کہ شولا نہ دھواں اب جلا دیں گے زمانے کو جو جلنا ہوگا یہ بھی جلنا کوئی جلنا ہے کہ شولا نہ دھواں اب جلا دیں گے زمانے کو جو جلنا ہوگا راستے گھوم کے سب جاتے ہیں منزل کی طرف ہم کسی رخ سے چلیں ساتھ ہی چلنا ہوگا یہ بھی جلنا کوئی جلنا ہے کہ شولا نہ دھواں اب جلا دیں گے زمانے کو جو جلنا ہوگا راستے گھوم کے سب جاتے ہیں منزل کی طرف ہم کسی رخ سے چلیں ساتھ ہی چلنا ہوگا ہم کسی رخ سے چلیں ساتھ ہی چلنا ہوگا